حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہو جمعیت ہو جماعت ہو کوئی ادارہ ہو کوئی کالج ہو اگر اس کے منتظمین جوہر شناش نہیں ہے ان کے اندر جوہر شناسی نہیں ہے بلکہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ بھائی میرے ارد گرد جتنے لوگ رہیں مجھ سے کمتر صلاحیت کے لوگ ہوں تاکہ میری چاپلوسی کرتے رہیں میری خوشامد کرتے رہیں میں اپنے عہدے پر ڈٹا رہوں کوئی قابل آدمی آ گیا تو کہیں میرا عہدہ خطرے میں نہ پڑ جائے لہذا کم تر لوگ میرے ارد گرد رہیں بتائیے اگر یہ مزاج بن جائے تو ہر ادارے ہر ڈپارٹمنٹ ہر جمعیت اور جماعت کا جو یہ پورا کا پورا نظام ہے یہ بیکار لوگوں کا کباڑ خانہ بن کر کے رہ جائے گا اس لیے کہ جوہر شناسی تو ہے نہیں بیکار لوگ ارد گرد آپ کے ہیں اور جو اس لائق ہے جن کے پاس صلاحیت ہے ان کو تو آپ نے اپنے قریب کیا ہی نہیں ہے تو ادارہ بہترین کیسے چلے گا کام آگے کیسے بڑھے گا کسی گول کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کسی اچھے مقام تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ کے پاس تو جوہر شناسی نہیں ہے آپ کے ارد گرد جو اچھے لوگ نہیں ہیں حدیث پڑھیں گے تو ایک لمبی حدیث پیش کرتے ہیں جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث پیش کر دوں اور ایسے لوگوں کی بے بصیرتی کے اوپر اس حدیث کو دلیل کے طور پر حجت کے طور پر پیش کر دوں دلیل اس طرح ہے وان الارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فواعظنا موعظه بلیغه وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعست موعظه مودع فعهد الينا باحد فقال علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاع وین عبدا حبشیا وسترون من بعد اختلافا شدیدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجز وإياكم الأمور المحدثات فإن كل بدات ضلالة رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائیں ترجمہ کیا ہے حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تقریر کیسی تھی لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تقریر ایسی ہونی چاہیے بعض لوگ تقریریں کرتے ہیں تو اس میں گالیاں بکتے یہ وہاں بھی ہے یہ لہابی بھی تقریر کا پروگرام اس وجہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو قرآن کی باتیں معلوم ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث سننے کو ملے گالیاں سننے کے لیے اور گالیاں سنوانے کے لیے یہ جلسے منعقد نہیں کیے جاتے گالیاں دیتے ہیں بڑے بڑے اسٹیج سے گالیاں دیتے ہیں لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں لطیفہ گو ہوتے ہیں اور لطیفہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی تزلیل ہو مثلا ایک مسئلہ لطیفہ ہے سنا دوں عادت نہیں ہے سنا دیتا ہوں کہنے لگے بھائیوں سن رہے ہو بولے ہاں سن رہے ہیں ارے بڑی اچھی بات بتانے جا رہا ہوں بولے بتائیے حضرت بولے آپ کسی مسجد کے امام ہیں آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ اپنی بیوی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں اللہ کی بندی جب تک میں نہ آؤں لوگوں کی امامت تو کرنا تو لوگوں کی نماز پڑھاتے رہنا کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے امام کی بیوی کے بولے ہو ہی نہیں سکتا عورت نماز پڑھا ہی نہیں سکتی اس کے پیچھے مرد لوگوں کی نماز ہوگی ہی نہیں بتا یہ مسئلہ ہے اب مسئلے سے غلط استدلال بولے کہتے ہیں کہ ارے جب بندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو دیو بندی کے پیچھے نماز کہتے ہوگی یہ دیکھیے گا جی۔ یہ دلیل ہے دیکھیے یہ دلیل ہے بندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو فلاں کے پیچھے نماز کہہ دو بندی ہوتی بندی کا کافی بڑا اچھا اس طریقے کی واحد کے لطیفے اور جب ایسے لطیفے بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ نعرے تکبیر اور پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگاتے ہیں ایسے لوگوں کے عقلوں کے اوپر ماتم کرنا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا انداز بتایا گیا کہ آپ نے ایسا واز فرمایا کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب تقریر ختم ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو اس طریقے سے تقریر فرمائی ہے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا یا کسی سے جدا ہوتے وقت آدمی ایسی نصیحت کرتا ہے ایسی تقریر کرتا ہے تو کوئی نصیحت فرمائیے تو آپ نے فرمایا یہ کچھ نصیحتیں میں کر رہا ہوں ذہن نشین کر رہا ہوں علیکم رہا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بسا لو خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو لین دین کرو تو اللہ سے ڈرو ہر معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو پہلی چیز تو یہ سمتا اور اگر تمہارا کوئی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو اور میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے شدید اختلاف اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے فعلیکم کم سنتی و سنت الخلف راشدین المحدین میرے خلیفہ راشد جو ہیں ان کی ہدایت جو یافتہ ہیں ہدایت یافتہ ان کی اتباع کرتے رہنا اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا دانتوں تلے دبا لینا اور نئی نئی چیزوں سے بچتے رہنا اس لیے کہ نئی نئی چیزیں سب بدات ہیں اور ہر بدات گمراہی ہے ٹکڑا غور سے دیکھیے فال ہی گم بھی سنتی و سنت الخلف راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیف راشد ہے خلیف راشد کا انداز کیا ہے کہ اسی آدمی کو گورنر بنانے کے لیے آپ آمادہ ہیں جس کی صلاحیت کے بارے میں آپ کو علم ہے تو جوہر شناسی ہونا چاہیے ادارے کے منتظمین کو جوہر شناس ہونا چاہیے نہیں تو بیکار لوگوں کا کباڑ خانہ بن جاتا ہے ادارہ ہو کوئی ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی کالج ہو کوئی مدرسہ ہو چھ لوگوں کی تلاش کی جائے با کمال لوگوں کی تلاش کی جائے نبی آج بات بات پر آدمی گالیاں بکتا ہے ایک تو اس کا دل صاف نہیں دوسرے اس کی زبان صاف نہیں ہاں، نبی کو ذرا دیکھیے آئیے نبی کی زبان دیکھتے ہیں اور نبی کا دل دیکھتے ہیں اللہ یہ بھی تو سنت ہے ہم بہت ساری سنتیں بیان کرتے ہیں اس کا پجامہ نیچے جا رہا ہے اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ٹوپی کو ایشو بنا لیا گیا جس کا کوئی شرعی حکم ہی ہمیں نہیں ملا کہ ٹوپی کے بارے میں کوئی شرعی حکم موجود ہو اس کو شریعت بنا لیا گیا اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اس کا پجامہ کس طرف جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس کا کرتا ذرا لمبا نہیں آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے کالا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسی لیس فی قلبک غش لی احد ففعل ثم قال لی یا بنیا وذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقط احب بنی ومن احب بنی کا نمائی فی الجنہ رواہ ترمیدی فی کتاب العلم حضرت امام ترمیدی اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں ملایا ہے اور اللہ مالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ اے میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری صبح ایسی ہونی چاہیے تیری شام ایسی ہونی چاہیے کہ لئی صفی قلبی کا غش اللہ دن تیرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینا نہ ہو کینا کپٹ نہ ہو آج دیکھیے اسی کینے نے انسان کو انسان سے کتنا دور کر دیا ہے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بچے تیری صبح ایسی ہو تیری شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینا نہ ہو تو ضرور کر اور آپ نے فرمایا حضرت انس نے کہ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میرے بچے یا وذالک من سنتی یہ میری سنت ہے یہ سنت کون ادا کرے گا ایک مسلمان کے تئیں ایک مسلمان کا دل صاف ہونا چاہیے نبی نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے اس سنت کو کون ادا کرے گا اس سنت کو کون ادا کرے گا دل کے اندر تو کینے بھرے ہوئے دل کے اندر تو عداوتوں نے بسیرا لے رکھا ہے بغض سے دل بھرے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت تم کیا ادا کرو گے تمہارا تو اندرون خراب ہے اندرون تاریخ ہے باہر لائٹ جلانے سے کیا فائدہ ہے آج دنیا نے ہمیں باہر تو روشنی دے دی ہے لیکن ہمارا اندرون تاریخ کر دیا ہے کہتے ہیں علم روشنی ہے نا علم روشنی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ علم بھی ایسے لوگوں کے پاس آ جائے جن کا اندروں خراب ہے تو یہ علم ان کے ہاتھ میں تخریب کا باعث بن جائے گا امریکہ کے پاس کیا علم نہیں ہے نہیں تھا ایٹم بم بنایا اس نے بغیر علم کے ایٹم بم بنانے کے لیے ہائیڈروجن بم بنانے کے لیے بہت مہارت چاہیے فزکس کے اندر اتھارٹی ہونا چاہیے بنایا ان لوگوں نے علم تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس علم کو انہوں نے تخریب کے راستے میں استعمال کیا اس بم کو اٹھا کر کے انہوں نے ہیرو شیما کو ڈال دیا ناگا ساکی کو اوپر ڈال دیا ایک پورے ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا آپ کیسے کہتے ہیں کہ علم آدمی کو روشن کرتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جسے علم دیا جا رہا ہے اس کا اندروں صحیح ہو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے دعا کا نتیجہ ہے دعا ڈھائی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم نے کی تھی اور ڈھائی ہزار سال کے بعد آپ پیدا ہوئے ذرا وہ آیت دیکھ لیجئے جس میں یہ بات موجود ہے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت موجود ہے میں وہ آیت پڑھتا ہوں ربنا او فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم غور سے دیکھئے حضرت ابراہیم دعا فرما رہے کہ اے ہمارے رب انہی میں سے اس وقت جو مکہ میں انہی میں سے میرے بیٹے اسماعیل کے نسل سے اس کے خاندان سے انہی میں سے ایک رسول کو برپا کرنا مبعوث کرنا یہ کیا کرے گا یتلو علیہم آیاتک یہ ان کے اوپر تیری آیتیں تلاوت کرے گا دیکھیں وَيُعَلِّمُهُمُ کتاب اور ان کو کتاب کا علم دے گا دیکھیے علم کتاب سے پہلے تلاوت آیات ہے جب قرآن حکیم کی تلاوت سے دل صاف ہوا تب اب علم کتاب دیا گیا علم کتاب سے پہلے تلاوت آیات ہے پہلے آدمی جب ہل جوتتا ہے اس کے بعد بیج ڈالتا ہے کہ پہلے ایسے ہی بیج ڈال دیتا ہے ایک معمولی کسان بھی ایسی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتا پہلے وہ کھیت کی جتائی کرتا ہے گوڑائی کرتا ہے اس کو خسو خاشاک سے پاک کرتا ہے اس کے بعد زمین کو ہموار کرتا ہے اس کے بعد دانا ڈالتا ہے اس کے بعد بیج ڈالتا ہے تب امید لگاتا ہے کہ اس کھیت سے مجھے کچھ حاصل ہوگا ایسے ہی پہلے نبی آدمی کا اندرون روشن کرتا ہے تلاوت آیات کے ذریعے قرآن حکیم نور ہے اس نور کو جب لوگوں کے اوپر پیش کرتا ہے نبی تو جب اندرون روشن ہونے لگتا ہے تب اس کے بعد کتاب کا علم ہے یہ ترتیب کہیں بدلی نہیں ہے آپ دیکھیے آیات ہے بعد میں علم کتاب ہے تو پہلے آدمی کا اندرون روشن ہونا ورنہ علم اس کے لیے اس کے ہاتھ میں تخریب کا باعث بن جائے گا جیسے امریکہ کے ہاتھ میں علم تخریب کا باعث بن گیا یہیں سے یہ نقطہ ملا کہ دنیا والے وسائل پیدا کرتے ہیں اور انبیاء مقاصد عطا کرتے ہیں فلسفہ سمجھ میں آیا پھر سے جملہ بولتا ہوں دنیا والے وسائل پیدا کرتے ہیں نبی وسائل نہیں پیدا کرتا دنیا والے پھر سے جملہ دیکھو لے جاؤ یہ جملہ آج دنیا والے وسائل اور ذرائع پیدا کرتے ہیں نبی مقاصد عطا کرتے ہیں کیسے تلوار بنا لی گئی کچا لوہا لایا گیا پکا کیا گیا لوہے سے تلوار بنائی گئی یہ وسائل ہے اب وسیلہ موجود ہے اب اس تلوار کو کیسے اٹھایا جائے یہ تلوار کن ہاتھوں میں جانی چاہیے غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے نبی اس لیے آتا ہے کہ چیز سے اچھا مقصد کیسے حاصل کیا جائے تو دنیا والے وسائل پیدا کرتے ہیں نبی مقاصد عطا کرتے ہیں اور اصل یہی ہے مقصد دے دیا جائے تلوار کا مقصد کیا ہے کسی شے کا مقصد کیا ہے نبی مقاصد عطا کرنے کے لیے آتے ہیں تو نبی نے فرمایا ہے میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری صبح ایسی کر لے اپنی شام ایسی کر لے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کینا نہ ہو کسی کے خلاف کوئی بغض نہ ہو تیرا دل صاف ہونا چاہیے اور اے میرے بچے یہ میری سنت ہے میں لوگوں کے تئیں اپنے دل صاف رکھتا ہوں اور جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا تو دل کے اندر تو کینے بھرے ہوئے ہیں ظاہر صحیح کر کے کیا کرو گے تمہیں تمہارا وہ خراب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی نے یہی فرمایا کہ پہلے تم اپنا اندرون صحیح کرو تم تو ظاہر اچھا بنا کر کے بیٹھو تمہارا باطن تو تاریخ ہے تمہارا دل اگر غور کرو گے تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے ظاہر لے کر کے کیا پھر رہے ہو اسی وجہ سے تیرہ سال تک باطن کے اوپر محنت کی گئی ہے نہ نماز فرض کی گئی نہ روزہ فرض کیا گیا نہ حج فرض کیا گیا کوئی چیز فرض نہیں کی گئی یہ زکات فرض ہوئی ہے مدینہ میں یہ حج فرض ہوا ہے مدینہ کے اندر یہ نماز جو فرض ہوئی ہے یہ مدینہ جاتے جاتے فرض ہوئی ہے ہجرت سے کچھ مہینوں پہلے پہلے تیرہ سال تک دل کے اوپر محنت کی گئی ہے دل تو سیاہ ہے ظاہر کے اوپر محنت ہو رہی ہے بڑے بے وقوف لوگ ہیں بس ظاہر ظاہر ظاہر یہ چیزیں تو یہودیوں کے یہاں بھی تھیں چند ظواہر چند رسوم کے پابند تھے دل اندر سے کالے تھے اس حدیث کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے دل صاف کر لو تمہارا دل صاف ہونا کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہتا ہے انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا کیا بولتا ہے انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا جس سینے میں کینا ہو وہ سینا نہیں اچھا پرفیکٹ ہے اسی حدیث کی شرح ہے یہ شعر سمجھ یہ تو دل کا حال ہوا زبان کیسی ہونی چاہیے آج ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں دل تو تاریخ ہے زبان قابو میں نہیں ہے ذرا ایک منظر دیکھیے منظر دیکھیے وان الله الله الله قال ان رجلا شتم ابا بكر والنبي صلى صلى عليه عليه عليه وسلم وسلم جالس جالس يتعجب ويبتسم فلما فلما اكثر رد بعد بعد قوله قوله فغضب النبي وقام فلحقه ابو وقال يا رسول كان يشتمني وانت رددت غضبت وقمت قال کان ماک ملک يرد علیہ فلما ردت علیہ بقع الشیطان رواه احمد فی مسندی یہ روایت مسند احمد میں ایسی موجود ہے ترجمہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس حضرت ابو بکر بھی ہیں ایک آدمی بہت بری بری گالیاں دے رہا ہے حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر کچھ نہیں بولے وہ گالیاں بکرا جب حد کر دیا اس نے فلم اکثر جب اس نے گالیوں کے تعلق سے حد کر دی تو انسان انسان ہوتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ایک جواب دے دیا رد علیہ بعد قولی یہ بھی کچھ بول پڑے ان کی زبان سے یہ بات نکلنی تھی اب تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تعجب بھی کر رہے اور مسکرا بھی رہے وہ آدمی گالی دے رہا ہے اور حضرت صدیق چپ چاپ سن رہے ہیں ہیں تب تک نبی مسکرا رہے اور بیٹھے ہوئے جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گالی کا جواب دیا فوراً آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے حضرت ابو بکر گھبرا گئے آپ کے ساتھ ہو لیے فلح کہ حضرت ابو بکر آپ کے قریب پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ بڑی دیر سے وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کہا نا یشتمنی وان تجالس وہ گالیاں بک رہا تھا مجھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے لیکن میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے غضبناک ہو گئے کہا کہ جب تک تو خاموش تھا تب تک ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا کہا نا ماں کا ملکن یا ردو علیہ ایک فرشتہ تیرے ساتھ تھا وہ اس کی بات کا جواب دے رہا تھا لیکن جیسے ہی تو نے اس آدمی کی گالی کا جواب دے دیا فوراً فرشتہ ہٹ گیا وقاش شیطان وہاں شیطان آ گیا ایک تو یہ پتا چلا اس حدیث پاک سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خود نبی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے کتنی بڑی بات ہے یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہے جب آدمی کا قلب بالکل صاف و شفاف ہو جائے بالکل روشن ہو جائے تب آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اچھی بات ہو رہی ہو فرشتہ موجود ہوتا ہے بری بات ہونے لگے شیطانہ دھمکتا ہے کیا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا بلکہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر ایک بدات زندگی کے اندر آ جائے تو ایک سنت زندگی سے نکل جاتی ہے بدعتیوں کو دیکھو بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ساری سنتیں انہوں نے تاک کے اوپر رکھ دی ہیں سنت ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں سنی بنے پھرتے بچارے ایک سنت ان کی زندگی میں نہیں تو ایک بدات زندگی کے اندر آئی کہ ایک سنت نکل گئی فرشتہ ہٹا کہ شیطان آ گیا وقع شیطان شیطان آ گیا تو اندرون کا یہ حال ہے آپ کا دل کینے بوس ان تمام بیماریوں سے مجلہ پاک اور زبان کا حال یہ ہے کہ اب گالی کا جواب گالی سے تو دینا درکنار اگر کوئی گالی کا جواب گالی سے دے دے تو آپ غزبناک ہو جائے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں بتائیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے آدمی کو کیا کیا کرنا پڑے گا ایک معمولی آدمی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے پتا نہیں میں تو ماں کی گالی دیتا ہوں ماں کی گالی دے دیتا یہ نہیں دیکھتا کہ ماں ماں ہوتی ہے سورت کا ایک مشہور شاعر ہے شکیل شاہ میرا دوست ہے بہت اچھا شاعر ہے سورت کا بڑا اچھا شاعر ہے جودھ پور جا رہا تھا ملاقات کے لیے آئے انہوں نے ایک شعر سنا ہے بڑا اچھا لگا مجھے تعمیری شعر ہے ایسے شعروں کے بارے میں قرآن حکیم نے اس کی مد کی ہے تعریف کی ہے اس طریقے کی تعمیری شاعری اگر ہو کہتا ہے جواب دینوں کو دے دوں میں اس کی گالی کا کیا بولتا ہے جواب دینے کو دے دوں میں اس کی گالی کا میرے دماغ میں بس ماں ہے کیا کیا جائے کتنی اچھی بات کی سب کی ماں ماں ہوتی ہے کہتا ہے جواب دینے کو دے دوں میں اس کی گالی کا پرابلم یہ ہے کہ میرے دماغ میں بس ماں ہے کیا کیا جائے یہی بات تو حدیث میں کہی گئی ہے کہ اگر تم کسی کو گالی دیتے ہو تو ابتدا کرو گے تو سمجھو تم نے اپنی ماں کو گالی دی اس لیے کہ تم نے کسی کو گالی دی ہے تو وہ پلٹ کر کے تمہاری ماں کو گالی دے گا جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے گوشے گزار اور کر دوں نوکروں کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ کسی پر مخفی نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک عجیب اور غریب گوشہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر و قصاص العبد کے اندر لائے حضرت ام سلمہ سے جی تو وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت اس طرح ہے وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت

فی الادب المفرد فی باب قصص العبد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے گھر آئے تو میری لونڈی کو انہوں نے آواز دیا کسی کام کے لیے لونڈی نے آپ کی آواز تو سنی مگر آپ کی آواز پر اس نے کان نہیں دھرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پاس آئی دیکھا کہ لونڈی کھیل رہی ہے اور نبی کی آواز سننے کے بعد بھی شوخی سے آپ کی بات پر لبیک نہیں کہہ رہی ہے حضرت سلمہ نے کہا نبی بلا رہے جا کیا کر رہی ہے وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کا خوف نہ ہوتا کہ قیامت کے اندر ہر ایک سے سوال کیا جائے گا تو میں اس مسواک سے تجھے مارتا بتائیے ایک مسواک سے ایک نوکر کو کتنی چوٹ لگے گی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اگر آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو خاکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ بچوں کو سلام فرماتے عورتوں کے پاس سے گزرتے تو عورتوں کو سلام فرماتے کوئی بوڑھا آدمی اگر ہوتا تو اگر وہ چلا آتا تو آپ فرماتے کہ آپ ضعیف اور کمزور تھے مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا فتح مکہ کے وقت حضرت ابو بکر کے والد ابو کوحافہ فاقد البصر تھے نابینا تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا آپ کیوں ملنے کے لیے چلے آئے مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا کوئی اگر دعوت دیتا کوئی معمولی آدمی بھی کوئی غریب آدمی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کے بلانے پر چلے جاتے اور اصحاب فضل و کمال ارباب فضل و کمال کی اتنی قدر فرماتے تھے آج تو ارباب فضل و کمال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کوئی قدر و قیمت ہی نہیں بلکہ ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ارباب فضل و کمال کی بڑی تعظیم فرماتے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنگ احزاب کے اندر تیر لگ گیا تھا لیکن بنو قریضہ والوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو حکم بناتے ہیں ان کو بلایا جائے وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے تو حضرت سات گدھے پر سوار ہو کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جیسے حضرت سات وہاں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام سے فرما رہے قومو الى سیدکم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ کتنی عجیب بات ہے آپ ارباب فضل و کمال سے اس طریقے سے پیش آیا کرتے تھے آپ کی زندگی کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ زید ابن سانہ کر کے ایک یہودی تھا اس سے آپ نے کچھ غلہ یا کچھ چیز قرض لے رکھی تھی وقت سے پہلے پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دو تین دن باقی رہ گئے تم پہلے آ گئے ہو ارے بولا کہ عبد المطلب کی اولاد بہت نادہند ہے الٹا پلٹا بکنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بگڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ تم مجھ سے حسن ادائیگی کی بات کرتے اور اس سے حسن تقاضا کی کہ تقاضا اس طرح کیا جاتا ہے اور مجھ سے کہتے کہ ادائیگی حسین اس طریقے سے ہوتی ہے حسن ادائیگی اس طریقے سے ہوتی ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے یہ پہلو ہمارے سامنے ہیں یقیناً نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ پر گہری نظر ڈالی جائے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد رب اللہ